بسم الله الرحمن الرحيم تو آج یہ جو آیت کریمہ ہے میرے ख्याल میں واتبعوا ما تتلو الشياطين على أَحَدِ سليمان کریمہ سے ہم پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے سے پہلے جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ آج جو ہے نا ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ہاروت اور ماروت شاید پہلے بھی اس کا تذکرہ سنا ہو اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہر نبی کو اپنے زمانے میں اس زمانے میں جس بھی چیز کا چرچا ہوا کرتا تھا تو انہی چیزوں کے مطابق یا اسی وقت کے جس چیز کا چرچا ہوا کرتا تھا وہ معجزہ مختلف آئیں گے جس طرح کی حضرت مصعل السلام کے زمانے میں جو ہے نا ان کو معجزہ دیے گئے تھے جادوگری اس کے جو خیروں کے جو جادوگر وغیرہ تھے تو حضرت مثال السلام کو آسا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جب اس کو ڈالتے تھے زمین پہ تو اس سے الزہا بن جاتا تھا اور یہ کا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی انبیاء کو تو جس نبی کے زمانے میں جس چیز کا چرچا ہوتا تھا یا وہ لوگ جس چیز سے مبتلا ہوتے تھے اس کے چوٹ کے لیے جو نبی کو اسی چیز کے ساتھ بھیج دیتے بطور موجودہ اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جب مبوس ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہے نا عرب میں جو ہے نا شعر و شاعری کا بہت ہی چرچا تھا اور اس وقت کے جو ہے نا زمانے جہد کی شعرا جو ہے نا اشاع کہا کرتے تھے پھر اس کو حبت اللہ نے اعزان کرتے تھے تو خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بطور مرزف قرآن کریم دیا گیا جو کہ سب سے بڑھ کر تھا اور پچھلی آیات میں پہلے سے پارے کے پہلے پارے کے شروع میں جو آیت کریمہ تھی ان کے بارے میں کہ وہ چیلنج بھی کیا گیا تھا کہ آپ اس چیز سے جس طرح طرح اس کی جو ہے نا کچھ لے کے آؤ پھر ان کو چیلنج بھی کیا گیا تھا کہ آپ کبھی بھی جو ہے نا لا سکتے ہو نہ یہ ہمت ہے اور نہ یہ تک جو ہے تم کر سکو گے اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکو گے تو اللہ عنہ سے جو ہے نا مسلمانوں کی طرف سے بڑے سہارا میں شمار ہوتے تھے جو ان کی طرف سے جب رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا مسلمانوں کی شان میں یا اسلام کے شان میں کوئی حج و کیا جاتا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہی میں ان کا جواب دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعرہ کا بہت ہی زیادہ چرچا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے طرح جو ہے نا ایک بہت ہی بڑا معجزہ دیا گیا کہ یہ ان سب سے بڑھ کرتا تو اسی طرح ہر نبی کو جو ہے نا اسی زمانے کے مطابق جو اس کے لوگ جس پر چیز میں ہوتے تھے جو نبی بھیجنا ہوتا تھا اس کو وہ دیا جاتا تو حضرت یہ جو آج ہم پڑھیں گے سبق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیونکہ وہ جن و انس سب کے جو ہے نا وہ نبی تھے پیغمبر تھے اور سب اس کے احکام دے رہے انسان بھی انس بھی اور جن بھی تو پوری دنیا پر جو ہے نا ان کی بادشاہت بادشاہت تھی پیغمبر بھی تھے اور ان کی بادشاہت بھی تھی جس طرح کہ کے جو اس کے بارے میں بھی مشہور ہے سلیمان کا آج کے زمانے کے مطابق سمجھو یا جہاز سمجھو وہ سخت ہوا کرتا تھا تو اس نے یہ خود بھی اور ان کے ساتھ جو ہے نا اس کی جو رفقا ہوتے تھے وہ بھی سفر کیا کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ یہ انس اور جن سب کے جو ہے نا یہ پیغمبر تھے اور یہ بادشاہ بھی تھے اور سب جو ہے نا اس کے حکام بھی بجا لاتے تھے تو اس زمانے میں بھی جو ہے نا یہ جادوگری و جادوگری یہ ان چیزوں کا جو ہے نا بہت زیادہ چرچا تھا اور یہاں تک اس کا چرچا ہو گیا تھا کہ بعد نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کو جو ہے نا جادوگر گردانا شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی جو ہے نا یہ کیا ہے خود جادوگر ہے اور یہ بات جو ہے نا انہوں نے اس وجہ سے کہی تھی کہ کچھ جنات ہے کچھ ان آیت کریمہ میں جو ہے نا اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزر گئی اس میں یہود آشکنی کا بیان تھا کہ انہوں نے آشکنی کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس چیز کا وعدہ کیا تھا اس عہد کو توڑ دیا اور ان یہود کو جن باتوں کی اتباع کرنی چاہیے تھی ان کی اتباع نہیں کی پچھلی آیت میں یہ ہوا ان آیت میں جو ہے نا جو آج ہم پڑھیں گے ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جن باتوں اور جن لوگوں کی اتباع نہیں کرنی چاہیے تھی ان لوگوں کی باتوں کو بھی انہوں نے مانا اور ان لوگوں کے اتباع کو بھی کیا تو مطلب یہ ہوا خلاصہ یہ ہوا کہ جس بات سے ان کو منع کیا جاتا یہ یہودیوں نے اس کے خلاف کرتے ہیں تو ان آیات میں جو آج ہم پڑھیں گے یہودیوں کے ایک اور کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح پچھلے آیت کریمہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عہد بھی کیا اور اس عہد کو جو ہے نا خود ہی توڑ ڈالا اب ان آیت کریمہ میں جو ہے نا یہودیوں کے ایک اور بدعملی ہی سمجھو بدعملی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ عبد الملی کیا ہے عبد الملی کیا تھی یہودیوں کی عبد الملی کیا تھی وہ یہ تھی کہ ان کے یہ جو ہے نا جادو سحر جادو جادو ٹونے وغیرہ یہ اس کی پیچھے جو ہے نا شرعان اسلام کا یہ حکم ہے کہ یہ نجائز ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے خصوصاً اس وقت جب ان میں کوئی شرکیہ کلمات بھی ہو یعنی شرک کیا کلمات ہو یا ان کی جو منصر مطلب وغیرہ ان کی جو تقسیم ترتیب ہوتی ہے اگر وہ شرکیہ ہو یعنی غیر اللہ کی غیر اللہ سے اس میں مدد لیا گیا ہو شرکیہ الفاظ ہو اس میں تو ایسا جادو کرنا کرانا دونوں جو کفر کے مترادف ہے حضرت سلیمان اسلام السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین ہیں جن میں انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی شامل ہو سکتے ہیں اس وقت یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی یا ان کو یہ بتایا یا اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنی بڑی سلطنت چلا رہے اتنے بڑی سلطنت اس کے کنٹرول ہے اور ان کے سربراہ ہے تو یہ اس کا جو دارمدار ہے اس کا سارا دارمدار جو ہے نا یہ جادو سحر اور ٹونوں پر ہے تو اگر تم بھی یہودیو تم بھی اگر جادو کو سیکھ لو تو جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت ہے اور اتنا اتنی بڑی سلطنت ہے تو آپ بھی جو ہے نا اس جیسے اقتدار کو کھون سکتے ہو تو جب یہ ہوا تو انہوں نے اس جادو کو سیکھنا شروع کیا اس وقت کے یہودیوں نے حالانکہ ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ یہ جادو جو نئے حرام ہے ناجائز ہے گناہ خبیرہ ہے لیکن لیکن چونکہ ان کو یہ پرچی پڑھائی گئی تھی اس کے ذہن میں دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ حضرت صاحب جو اتنی اتنی بڑی بڑی سلطنت سلطنت چلا یا کے سربراہ ہے جنہوں نے احکام مان رہے ہیں اس کا سارا دور مدار یہ جادو پر ہے اگر آپ بھی جادو سیکھ لوگ تو اتنی بڑی سلطنت جو ہے نا مل جائے گی تو اس طرح یہ جو یہود تھے ان کی باتوں میں آ گئے اور جادو کو سیکھنا شروع کیا ایک تو یہ ایک تو انہوں نے یہ کیا دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ خود تو انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا ان میں سے بعض بعض نے نے یعنی یہودیوں میں سے جب ان کا اس رجحان کا غلبہ ہوا تو بعض اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ حضرت خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کہ اللہ کے طرف سے پیغمبر سے مبوض کیے گئے تھے ان کے لیے خود حضرت جی، سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے یہ باندھا یہ الزام لگایا یہ جھوٹ کہ یہ خود بھی جادوگر ہے یہ خود بھی جادوگر ہے انہوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ خود بھی جادوگر ہے اور جادو ہی کی ذریعے سے جو ہے نا ہم پر یہ سلطنت کر رہا ہے بادشاہت کر رہا ہے اور اتنے بڑی سلطنت کو جو ہے نا بادشاہت کو یہ چلا رہا ہے اور یہاں تک مزید اس پر یہ بھی کیا کہ انہوں نے جو ہے نا آخر وقت میں بتوں کا پوجا بھی کیا تھا جو کہ جو ہے نا بہت ہی بعید ہے بلکہ ناممکن بالکل سراسر سو فیصد جھوٹ ہے تو اس قسم کی جو ہے نا من گڑت اور جھوٹی کہانیاں اور جو ہے نا اپنے کتابوں میں جو ان کی کتابوں میں تھے جس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا انہوں نے لفظن بھی تعریف ہے اور مانن بھی تعریف ہے تو ان کتابوں میں بھی پر یہ جو ان کی من گڑت بات تھی جھوٹی بات تھی کا حقیقت سے ان کا ایک رتی برابر بھی تعلق نہیں تھا ان من گڑت باتوں کو جو ہے انہوں نے اپنے مقدس کتابوں میں بھی لکھا ان کی جو کتابیں وغیرہ آج تک اس میں اس طرح کی جو ہے نا منگڑت باتیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے اور مزید جو ہے نا انہوں نے اس کے باللہ مرتد ہونے کا بھی بیان ان کے بارے میں مرتد ہونے کا بھی کہا ہے کہ نوز باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے تو قرآن کریم نے اس آیت کرمی میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کرمی میں قرآن کریم میں جو ہے نا ان کی جو بہتان تھی جو سفید جھوٹ تھا جو بالکل من گڑت کہانیات ہے اس کی جو ہے نا تردید فرمائی ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا رتیب بر بھی ہے صحیح نہیں ہے بہت سخت الفاظ نہیں تھی تردید فرمائی ہے تو اس قرآن کریم کے تردید فرمانے کے بعد جو ہے نا یہ بات جو ہے نا بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے قرآن کریم یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے یعنی تھوڑا یہودیوں کی کتابوں سے لے کر تھوڑا عیسائیوں کی کتابوں سے لے کر جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے تو یہ الزام قرآن کریم پر یہ بھی بالکل سراسر بےستور روپا ہے اور یہ بھی بالکل سفید جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے ایک رسی بھی ایک ذرا بھی تعلق نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم جو ہے نا خود ان الفاظ سے جو ہے نا اپنی عنایت کریمہ سے جو ہے نا ان کی کتابوں کی جو ہے نا وہ تردید کر رہا ہے تو جب کوئی چیز کسی کی تردید کر رہا ہو تو خود اس سے کس طرح بن سکتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا جس طرح کہ آج کل جو ہے نا معلومات کے ذرائع بہت زیادہ ہو گئے اس زمانے میں معلومات کے ذرائع اتنے زیادہ نہیں تھے تو رسول اللہ وسلم کو یہ معلوم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی کتابوں میں جو ہے نا عیسائیوں کی کتابوں میں کیا ہے اور یہودیوں کی کتابوں میں کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ان کی کتابوں کو چانٹ کر یا دیکھ کر یا معلومات حاصل کر کے جو ہے پھر ان کے قرآن بناتا یہ تو ممکن بھی نہیں تھا تو اللہ ہی نے وہی کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ ان کی کتابوں میں جو ہے نا اس طرح کی منفرد باتیں ہیں اور اس طرح کے حقیقت سے دور بے سرخا من گڑت باتیں ہیں تو تو اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہے اور اس پر جو وحی کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس سے پہلے جو انبیاء ہے ان کا تذکر بھی قرآن کریم میں ہے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود بھی اور دوسرے انبیاء بھی یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ یہود نے علیہ السلام پر جو بے بنیاد الزامات من گڑت سفید جھوٹ جو لگائے تھے وہ بالکل سراسر جھوٹ ہے سفید جھوٹ ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی ذرا بر رتی بر بھی اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان آیت کریم میں بتایا گیا اور جس طرح اس بارے میں بتایا گیا ہے اسی طرح جو ہے نا اس آیت کریم میں یہ جو لفظ ہے وَتَبُوا مَا تَسْلُ شَيْتِينَ عَلَمَنْكِ سُلَيْمَانِ مَا سَفَرُ سُلَيْمَانِ آه، ولكن الشياطين آه، كفروا آه، علمون الناس السحرة حاروت ورماروت کا تذکرہ اس میں آیا ہے حاروت اور ماروت کا تذکرہ اس میں آیا ہے تو اس میں جو نا بہت سارے باتیں ہیں بہت سارے علماء نے مفسرین جو نا اس میں کہ حاروت ماروت یہ واقعاً یہ پرشتے بھی تھے یا نہیں تھے یا کوئی اور مخلوق تھے یا اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے نہیں یعنی کیے گئے تھے تو اس میں بہت سارے اقوال ہے بہت سارے باتیں کی گئی ہے لیکن راجہ بات یہ ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہاروت اور ماروت ہے یہ دو فرشتے ہی تھے یہ دو فرشتے ہی تھے اور یہ بغداد میں جو ہے نا ایک مشہور علاقہ تھا مشہور جگہ تھا مشہور شہر تھا جس کا نام بابل تھا بابل یہ عراق میں ایک جگہ کا نام تھا تو اس زمانے میں جادو کا شہر کا اور ان ٹوٹنوں کا جو ہے نا بہت بڑا چرچا تھا اور یہود جو ہے نا اس جس طرح کے پہلے بتایا گیا اس کام کو جو ہے نا سیکھنے لگ گئے تھے کیونکہ ان کو شیطین نے بتایا تھا اس میں جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اتنی بڑی اتنی بڑی سلطنت ہے بڑی بادشاہت ہے یہ اس کا سارا درمدار شہر پر ہے جادو پر ہے اگر تم سیکھو گے تو تمہیں بھی اس طرح سلطنت اور بادشاہت مل جائے گی تو انہوں نے ان کو سیکھنا شروع کیا تھا اور اس میں جو ہے نا آگے آگے گئے گئے کہ اس وقت کے جو پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان جو ہے نا الزامات بہتان اور سفید جھوٹ باندھے تو حالانکہ اس وقت کے جو اندیا تھے خود حضرت سلیمان السلام کو منع بھی کرتے رہے کہ یہ جو تم یہ جو سلسلہ شروع کیے ہوئے یہ ناجائز ہے حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے لیکن انہوں نے انبیاء کی اس بات کو جو ہے نا خاطر میں نہیں رہا ان پر عمل نہیں کیا اور مزید جو ہے نا اس میں آگے چلتے گئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان جادو اور سحر کو جو ہے نا وہ معجزے کی طرح جو ہے نا وہ اس پر یقین کرنے لگے یعنی جس طرح انبیاء کے ہاتھ پر جو ہے نا انبیاء کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے ظاہر ہوا کرتے تو انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے نا اس کو اتنی تقویت کی یا اس پر اتنا ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ موجزہ کے برابر یا مرجے سے بھی بڑھ کر جو ہے اس پر یقین کیا کرتے تھے حالانکہ جادو اور میں تو جو جو آنکھوں کا یا کچھ ان کی جو چیزیں ہوتی ہے ان کا کمال ہوتا ہے جبکہ موجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جس طرح کہ حضرت مصالح السلام کے میں مشہور جو واقعہ ہے کہ اس وقت کے جتنی بھی جادوگر وغیرہ تھے وہ جمع ہو گئے تھے خود بھی تھا تو شروع میں حضرت مصعل السلام خود بھی جو ہے نا ان کے ان کرتوتوں کو دیکھ کر ڈر گئے تھے پھر اللہ ان کو تسلی دی اور آخر میں پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو جو ہے نا وہ ڈال دیجئے جب انہوں نے اپنے لاٹھی کو ڈال دیا تو ان کی جتنی بھی کرتوت سے یا جو چیزیں انہوں نے بنائی ہوئے تھے جادو کے ذریعے سے ان سب کو نگل لیا کھا لیا تو جو جادوگر تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ تو صرف جو ہے نا آنکھوں کا دھوکا ہے اصل میں اور کچھ بھی ہے اگر ہم سانپ بنا لے بنا لے جو بھی چیز بنا لے اس خط سے کوئی بھی سرکار نہیں ہوتا ہے کا ہوتا ہے یہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا ہے علیہ السلام کو جو آتا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ان کو دیا تھا انہوں نے ان کے جتنی بھی چیزیں بنائی تھی ان کو نگل لیا تو ان کو سمجھ آ گیا اور وہ مسلمان بھی ہو گئے ان میں سے اکثر مسلمان بھی ہو گئے تو اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا یہودیوں کو جو ہے نا وہ سمجھاتے رہے بتاتے رہے لیکن وہ اس اس جادو اور شہر میں اتنے آگے بڑھتے چلے گئے کہ ان کو بالکل موجود کا درجہ دینا شروع کیا تو جب یہ اس یہ خرابی اس میں بہت حد تک سرایت کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے جن کا میں ایک کا نام ہاروت تھا دوسرے کا نام ماروت تھا انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا کہ وہ جادو اور جو معجزہ ہے اور جو اسلامی تعلیمات اسلامی احکام ہے اس کے بارے میں فرق بتا دے کہ جادو کس کو کہا جاتا ہے سیر کس کو کہا جاتا ہے اور معجزہ کس کو کہا جاتا ہے اور ان کو یہ بتایا کہ یہ جو تم نے جس سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے جس سلسلے کو تم نے پکڑا ہوا ہے یہ جادو سحر ہے یہ الگ ہے اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے جبکہ مرزا جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور وہ بالکل سچا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ان کو یہ سمجھاتے تو پھر جادو کے جو طریقے ہوتے تھے اور معجزہ کا تو وہ تو نبی ہی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا تھا جادو کے جو طریقے وغیرہ ہوتے تھے تو یہ فرشتے ان کو یہ ہوتا ہے جادو جو ہے نا اس کا طریقہ یہ ہے یہ اس طرح اس طرح یہ ہے یہ جادو اس طرح کیا جاتا ہے اور معجزہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا ہے تو شروع میں جب یہ ان بتانے سے پہلے ہاروت ماروت جو ہے نا یہودیوں کو بتانے سے پہلے جو ہے نا اس سے ان یہودیوں سے آ لیا کرتے تھے ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ازمائش کے آئے ہیں کہ ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ایسا نہ ہو کہ ہم تو آپ کو سمجھاتے رہے جو جادو کی حقیقت ہے وہ بتاتے رہے یا ان کے جو غلط طریقے ہیں یا جو ان کے طریقے ہیں بتاتے رہے اس لیے کہ آپ ان سے باز ہو جا باز آ جاؤ ان کو ترک کر دو ان کو چھوڑ دو لیکن اگر آپ نے جو ہے نا اس پر عمل نہیں کیا یعنی ان کو چھوڑا نہیں ان کو ترک نہیں کیا بلکہ الٹا جو ہے نا جو ہم طریقے بتائیں گے یہ کسی اور پر استعمال کرنا شروع کیا تو یہ جو ہے نا پھر بہت ہی بات آگے تک چلی جائے گی تو آپ نے اس طرح نہیں کرا شروع میں جب وہ بتایا کرتے تھے تو ان سے باقاعدہ عہد لے کرتے تھے ان سے باقاعدہ عہد لیتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا اس طرح نہیں کرتے تھے ان کو متنوع کیا کرتے تھے یہ جو ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں یہ اسے نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا سیکھے پھر جو ہے نا اس کو نجائز جگہوں پر نجائز رخوں میں استعمال کرو بلکہ یہ ہم مرض اس لیے بتا رہے تاکہ حق اور باطل کے درمیان جادو اور معجزے کے درمیان معجزے کے نبی کے ہاتھ پہ اللہ کی سے زہر ہوتا ہے اور جادو جو ہے نا وہ انسانی کا دھوکہ ہوتا ہے یا کمال ہوتا ہے جو چیزیں ہوتی ہے اس میں آپ فرق کر سکو اور فرق کرنے کے بعد جو ہے نا اس طریقوں کو جو کہ منکر طریقہ ہے جو کہ گناہ کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ دو اور رائے راست پہ آ جاؤ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہے ہیں تو یہاں پہ پھر یہ بھی ہے کہ یا اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا گیا انبیاء سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا تو اس میں یہ ہے کہ اتنا وہ انبیاء چونکہ بہت ہی بڑے رتبے کے ہوتے ہیں ان کا مقام بہت ہی بڑا ہوا ہوتا ہے ان کی حیثیت بہت بڑھ کر ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا فرشتوں کو بھیجا گیا یہ جو تکوینی امور ہے اور یہ غیر مخلف بھی ہوتے ہیں یہ غیر مخلف بھی ہوا کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو بطور انسانی شکل میں جو ہے نا ان کے پاس بھیجا گیا تو ان میں سے جو لوگ تھے جن کو سمجھ تھی جو سمجھدار تھے ان کو بات سمجھ میں آ گئی طریقے وغیرہ بتایا تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا اور سمجھ گئے کہ ہم جس چیز پہ لگے ہوئے یہ باطل ہے یہ ناحق ہے یہ منکر ہے یہ گناہ ہے اس کو چھوڑنا چاہیے اور جو یہ بتا رہے وہ صحیح ہے بعد نے تو ایسا کیا لیکن ایسی بھی تھے کہ ان کے بتانے کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو اس جادو کو اس سحر کو انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو نظر انداز کیا اور انہوں نے جو طریقے بتائے تھے کہ اس طرح اس طرح ہوتا ہے ان کو الٹا استعمال کرنا شروع کیا مثلا کہ خود جو ہے نا ادھر ہم پڑھیں گے ایسی کریمہ میں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ سحر کیا کرتے تھے جادو کیا کرتے تھے اور اسی کو جو ہے نا پھر وہ غلط استعمال کرتے تھے تو یہ اس کا تھوڑا تو پس منظر تھا ابھی جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں سے وَتَّبَعُوا عَسْفٌ عَلَى نَبَذَا یہ جو ہے نا اس کا عطب ترکیبی حصیت بتا رہا ہے کہ اس کا عطب جو اس کے جو پیچھلے آیت کریمہ ہے مصدق لما معهم نبذا فریق اس میں جو نبذا آیا ہوا ہے اتبعو کاتب جو ہے نا یہ اس پر ہے وَتَّبْعُو عَتْفٌ عَلَى نَبَذَا اس کاتب ہے نبذا فَوَتَّبْعُو مَنَا انہوں نے اتباع کیا یہود نے اتباع کیا ما تطلو اے تلت اہل ملک سلیمان ما تطلو اے تلت یعنی جس کا ما تلتو تل یعنی جس کا یہ شیتانو جس کا شیطان چرچا کیا کرتے تھے جس کا شیطان چرچا کیا کرتے تھے علی احد ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں بادشاہت میں سلطنت میں کس چیز کا من السحر جادو سے وکانت دفنہ اترا تا کرسی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کے چیزیں وغیرہ تھے جادو وغیرہ کے ان کو اپنے کرسی کے نیچے دفن کیا ہوا تھا لما نزا ملک ہو جب ان کا ملک جب ان کا لما نزا ملک ہو وکانت تست قرر سمع وکانت تست تست رق سمع جب ان کی بادشاہت ایسے شیطین ہو شیطین جس کا چرچہ کیا کرتے تھے الہل ملکن سلیمان سلیمان اسلام کے ملک بادشاہت سلطنت کے وقت کس چیز کا میں نے سہر جادو میں سے وکانا دفن ہو تحت کرسی علم ملک ہو جب اس کا سلیمان علیہ السلام نے جبال سلطنت کے وقت اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کر دیا تھا اوکانت تسترق سما یا شیطان جو ہے نا وہ آسمانی باتیں سن لیا کرتے تھے الیہ کاذب اور ان کے ساتھ جو ہے نا جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ گڑا کرتے تھے ملایا کرتے تھے وہ الی ہیانا اور سنا دیتے تھے یا تلقین کرتے تھے جادوگروں کو کاہنوں کو ایک دو بات سن لیتے تھے اور ایک دو بات سننے کے بعد جو ہے نا جو کاہن تھے یا جادوگر کے ان کو بتایا کرتے تھے اور پھر اپنی طرف سے بات ایک سنی ہوتی تھی دس جو ہے نا اپنی طرف سے ملاتے تھے جب نہ ہو تو اس کو باقاعدہ مدبین کیا کرتے تھے یعنی وہ جب باتیں بتایا کرتے تھے تو باقاعدہ سب سے ترتیب جو ہے نا پھر اس کو کرتے تھے ایک وہ بات اصل بات ہوتی تھی اور دس جو ہے نا اپنی طرف سے وہ کرتے تھے تو اس کی باقاعدہ مدوین اور مرتب کیا کرتے تھے اور اس کو پھر افشا کرتے تھے یعنی مشہور کرتے تھے اس اس کو کہ میں نے طرح بات سنی اور یہ ہوا ہے افسان ہوا ہے یہ ہوا ہے وشا ان الجن تعلم الغیب اور یہ مشہور کرتے تھے کہ جنات بھی جو ہے نا یہ علم غیب جانتے ہیں فجمع سلیمان الکتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتابوں کو جمع کیا و دفن اور اس کو دفن کر دیا فلما مات دلت علیہ ناسا جب حضرت سلیمان علیہ السلام پا گئے جب ان کی وفات ہو گئی تو شیعاتین نے جو ہے نا لوگوں کو وہ بتا دیا جس طرح کی فلم نے کہا کہ شیعاتین میں جو ہے نا وہ انسان بھی ہو سکتے جنار بھی ہو سکتے کہ ان کا جو در مدار تھا وہ کس پر تھا یہ جادو اور سحر پڑتا اگر آپ وہ کتابیں ڈھونڈ لو یا آپ کو مل جائے تو آپ بھی جو ہے نا بڑی سلطنت کا آپ کو بھی بڑی سلطنت مل جائے گی فلما ماتا جب حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے دلت شیعتین علیہ الناس تو شیعتین نے بتایا ان کتابوں کے بارے میں الناس لوگوں کو دفینے کے بارے میں فستخرجوها انہوں نے اس کو نکال دیا فوجد بھی سحرہ اس میں کو پایا ہے یعنی ان کتابوں میں انہوں اوراق میں جو نے جادو فقالو تو وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے ان تو تم پر جو ہے نا اس کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے بادشاہت کیا کرتے تھے سلطنت کیا کرتے تھے فتعلموه تم ان کو سیکھ لو ورفضوا کتب انبیائهم تو وہ بھی ان کو یہود بھی ان کے باتوں میں آ گئے اور اپنے جو انبیاء کے کتب تھے ان کو بالکل چھوڑ دیا تو قال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبریتن لسلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس تحمد سے اس بہتان سے اس سفید جھوٹ سے بری کرتے ہوئے وردن علی الیہودی اور یہود پر رد کرتے ہوئے فی قولہم انظروا الى محمد یذکروا سلیمان فی الانبیائی کہ ان کے اس بات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ سلیمان کا تذکرہ بھی انبیاء میں کر رہا ہے یعنی یہود یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو محمد ہے یہ اپنے باتوں میں اپنے کلام میں سلیمان کا تذکرہ بھی کرتا ہے حالانکہ وہ تو ایک جادوگر تھا یہ یہود یہ کہا کرتے تھے وما کان الا ساحرا ان کے بقول یعنی یہود کے بقول وہ تو نہیں تھا مگر ایک جادوگر ایک ساحر تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اس کی تردید ہے وما کفر سلیمان وما کفر سلیمان تو سرحتن اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جادو کرنا چونکہ کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا ہے نہیں ہے وما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا ایلم یعمل السحر لانه کفر سحر کا عمل نہیں کیا کیونکہ یہ کفر ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کفر ہے اور یہ نبی ہے اور نبی بھی چونکہ ایک معصوم الخطا بھی ہوتے اور یہ نبی بھی ہے اور یہ نے یہ کیا بھی نہیں ہے تو یہ جو مشہور کیا گیا ہے تو یہ بالکل سفید جھوٹ ہے ولیکن نا تشریح و تفسیر یعنی اس کا تو یہ اس کو مشدی پڑھا جا سکتا ہے اور تشریح کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے ولیکن شیاطین کفروا يعلمون الناس سحرا ولیکن لیکن الشیاطین کہ انہوں نے ولیکن الشیاطین یہ جو شیاطین تھے کفرو یہ کفر کرتے تھے تھے یعلمون الناس لوگوں کو سکھاتے السحر جادو الجملہ تو حال من ضمیر کفرو کہ یہ جو جملہ ہے یہ کفروں میں جو واو ضمیر ہے اس سے یہ حال بننا ہے اس کی تو اثر بتا رہا ہے اور ان کو سکھاتے ہیں ما ما ما انزل انزل انزل ملکی نے جو ان دو فرشتوں پر نازل کیا گیا جو ان دو فرشتوں پر نازل کیا گیا الہماہ من السحر او یعنی ان کو سحر کا الہام ان دو فرشتوں کو جو سحر بدر الہام بتلایا گیا وقریا بکسر اللہ من القائنین کہہ رہا ہے اس میں جو ہے نا کسرے کے ساتھ بھی پڑا گیا ہے کسرے کے ساتھ بھی پڑا گیا ہے اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں میرے خیال میں وہ ہو جائے گا چلو صحیح ہے تو آیت جو ہے نا اگلے تک ہو گیا تو ان شاء اللہ اگر یہاں تک کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لینا یہ تفصیل جو ہے نا تھوڑا سا اس کا پس منظر اس ضروری تھا تاکہ اگلا جو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گا اس وجہ سے تھوڑا سا پس منظر جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیا گیا چلو صحیح ہے صحیح ہے کل اگر انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو آج چونکہ یہ خاکتہ ذہن میں آ گیا تو کل انشاءاللہ مزید پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ